الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ابھی احترام حضرات علماء نظام سامعین کرام اور اسلامی خواتین بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے معامزت سامعین کرام اگر کوئی آپ سے سوال کرے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ کیا ہے کوئی کہے گا تاج محل ہے کوئی کہے گا دیوار چین ہے جس کو جو بات سمجھ میں آتی ہے دنیا کی وہ اس کو پیش کر دے گا کیا آپ جانتے ہیں اس وقت صاف زمین اور صاف آسمان میں اللہ کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوق میں اگر سب سے بڑا کوئی عجوبہ ہے نہ ہاتھی ہے نہ شیر ہے نہ بندر ہے نہ ریچھ ہے نہ گھوڑا ہے نہ سمندر کی مچھلی ہے حیرت کریں گے آپ کہ اللہ نے جس انسان کو یہ کہا کہ ولاقت کرم نہ بنی آدم ہم نے آدم کے بچوں کو شرافت سے نوازا اور جس کے بارے میں کہا لقت خلق نل انسان افی احسنی تقویل ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے کائنات میں زمین و آسمان کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کی انسان اور انسانوں میں کافر بھی ہیں مشرق بھی ہیں یہودی بھی ہیں نسارا بھی ہیں اللہ نے کہا ان کو من جملہ دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر ایک اہل نار ہیں جہنمی طبقہ ہے اور ایک جنتی طبقہ ہے آپ جانتے ہیں یہودی جنتی نہیں ہو سکتا کافر جنتی نہیں ہو سکتا مشرق جنتی نہیں ہو سکتا مجوسی جنتی نہیں ہو سکتا شیطان کا پجاری جنتی نہیں ہو سکتا اللہ کا دشمن نبی کا باغی جنتی نہیں ہو سکتا تو اب قوم طے ہے کلمہ پڑھنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سب سے قیمتی خلاصہ اللہ کی اربوں خربوں مخلوق اور ان مخلوق میں انسان اور انسان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والی یوں تو ہزاروں امتیں آئیں ہزاروں جماعتیں آئیں آدم علیہ سلاط وسلام کے ساتھ ان کی نبوت پر ایمان لانے والے قابیل کا کچھ طبقہ تھا حضرت شیش علیہ سلاط وسلام کے ساتھ حضرت نو علیہ سلاط وسلام کے ساتھ حضرت لوت علیہ سلاط وسلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان پیغمبروں کے ماننے والے رہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کے کم رہے کسی کے زیادہ رہے سب پیغمبروں پر ایمان لانے والی قومیں تھیں ماننے والے لوگ تھے لیکن ان تمام قوموں میں ان تمام امتوں میں اللہ تعالی نے سرور دو آقائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا کن تم خیر جسم کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے پچھلی قومیں بہت آگے تھی بنو اسرائیل کا بچہ بالغ ہوتا تھا پانچ سو سال کی عمر میں پانچ سو سال کی عمر لگنے کے بعد بچہ بالغ ہوتا تھا سات سات ستر ستر گز کے آدمی ہوتے تھے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے وہ سمود الدین جاب سخر بلواد و الدین تغو فل اللہ فاخ البلاد فی حل فساد اتنی طاقت تھی قوت تھی اور اللہ نے کہا وہ النا لہ الحدیب ہم نے لوہوں لوہے کو ان کے حق میں نرم کر دیا تھا موم کی طرح لوہا ان کے ہاتھوں میں مڑا کرتا تھا آج طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے ذرا بجلی چلی جائے آدمی پریشان ذرا اے سی چلی جائے ذرا پنکھا بند ہو جائے ذرا لائٹ چلی جائے ذرا درمیانی راستے کے اندر گاڑی ہاتھ ہو جائے اتنا کمزور دل کی دھڑکن بڑھے تو پریشانی گھٹے تو پریشانی خون کا دوران بڑھے تو پریشانی بی پی لو ہو تو پریشانی ایک ذرا سا کنکر کر ذرا گردے میں پیدا ہو گیا پتے میں پیدا ہو گیا پھر دیکھیے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے اتنا کمزور انسان اللہ نے کہا کن تم امتن اخرجت للناس تم بہترین قوم نہ پہاڑ تراش سکتا ہے مشین کے بغیر نہ بجلی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے نہ کمپیوٹر کے بغیر نہ سائنس کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے جی سکتا ہے ایک ٹکر لگی ایک سواری کی بس ہڈی فریکچر ہوئی موچ آئی اور بسترے میں تڑپنے لگا ایک دماغ کی رکھ گئی دیوانے کتے کی طرح بھوکنا شروع ہو گیا اللہ کو سب معلوم ہے اللہ نے فرمایا ہم سب کچھ جانتے ہوئے تم کو کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ کہتے ہیں تم اتنے قیمتی ہو پچھلے ان پیغمبروں نے دعائیں کی اے اللہ ہماری نبوت لے لے ہماری رسالت لے لے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کلام پاک میں اللہ تعالی نے سب سے زیادہ حضرت موسا علیہ السلاط وسلام اور بنو اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اللہ سے موسا علیہ السلام نے کہا میری شان کلیمی آپ لے لیجئے میری توریت کو لے لیجئے اللہ نے کہا چاہتے کیا ہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کر دیا بہت سارے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ سلاۃ وسلام ان کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام قیامت کے قریب آئیں گے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ آقا کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئی ہے آپ نہیں جانتے آپ کا مقام کیا ہے آپ کا درجہ کیا ہے آپ نے قرآن پڑھا نہیں قرآن جانا نہیں قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی آپ کو پراپرٹی سے فرصت نہیں ہے دولت کمانے سے فرصت نہیں ہے مال جمانے سے فرصت نہیں ہے بیوی کی غلامی کا تو گلوں میں ڈال رکھا ہے اولاد کی پوجا ہو رہی ہے آپ نہیں جانتے پوچھو حضرت موسا علیہ ذرا بڑھائیے تو آواز اس کو موسا علیہ سلاد وسلام سلام سے آخا کی غلامی کا آخا کی غلامی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 گندگی ہے ناپاک حیض و نفاس کا خون ہے کسی لڑکے کو اس لڑکی سے عشق ہو جائے تو پھر بات کرنے میں کتنی لذت آتی عاشق کو معشوقہ سے بات کرنے میں معشوقہ کو عاشق سے بات کرنے میں کس چیز سے پیدا ہوا یہ کوہ نور سے پیدا ہوا ہیرے سے پیدا ہوا موتی سے پیدا ہوا من ایشین خالا من مین نطفہ خالہ ہوں گندے پانی سے پیدا ہوا یہ گندے وہ پانی کہ اگر جسم پر لگ جائے آدمی کو گھن پیدا ہو جاتی ہے اس گندے نطفے سے پیدا ہونے والی معشوقہ کو عشق مجازی میں مبتلا ہو کر اور یہ عشق کیا ہے کیا ہے یہ عشق ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ان کے گھر ان کی خانخواہ میں اس محلے کی ایک باندھی توشا لایا کرتی تھی اور دیا کرتی تھی زمانے کا خدا جانے کیا دستور تھا کیا قانون تھا وہ لاتی تھی دیتی تھی اور چلی جاتی تھی یہ مرید صاحب کی نگاہیں اس سے مٹ گئی اور حدیث پاک میں سرور کو دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے ہزاروں نوجوان سینکڑوں ایسے کمینے مردود بڈھے بڈے جن میں شہوت کا ایک دانا نہیں چاہتے ہوئے وہ کسی عورت سے زنا نہیں کر سکتے میرا چیلنج اس مرض میں مبتلا ہے جائیں گے بس اڈے پر لڑکیوں کو گور گور کر دیکھیں گے ویاگرا لیے بغیر حکیم کا حلوہ لیے بغیر یہ چل نہیں سکتے بازار میں کفن آ چکا ہے ملک الموت کو اللہ کی طرف سے پروانہ مل چکا ہے اسی وجہ سے حدیث پاک میں اللہ نے دو آدمیوں پر خاص لانت فرمائی ایک متکبر فقیر پر اور دوسرے بوڑھے زانی پر ارے معامار تکبر کرے تو بنگلہ ہے کوٹی ہے دولت ہے روپیہ ہے پیسہ ہے نوجوان عشق لڑائے تو چلو جوانی کا تقاضا ہے شہوت کا تقاضا ہے حرامی تیرے آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے ندیوں کا گودا ختم ہو رہا ہے دیکھو شادی محل کے اندر پرانے کوٹ کو آئرن کرا کر جریاں دور کر کر لک صابن سے منہ دھو کر شیمپو میں داڑھی میں شیمپو لگا کر اب عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بیچارہ بوڑھا ہے اللہ والا ہے اجی دادا جی نانا جی السلام علیکم حضرت آئے السلام علیکم اور حضرت کے دل میں زنا کا تیر چبا ہوا ہے کتے کی موت نہیں مرے گا اس کے لیے پردہ میں جبرائیل علیہ السلام آیا تھا تیرے پاس کہ جب تیرا گودا ختم ہو جائے اور تیرے آنکھوں کی بسارت چلی جائے تو پردہ ختم حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ غیر محرم مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان آگ لگانے والا ہوتا ہے مت پتا ان پر اعتبار مت کرو آپ کے علاقے میں کیا ہوتا معلوم نہیں ہمارے علاقے میں علماء کو ٹیوشن لینے کے لیے دینے کے لیے بلایا جاتا ہے لڑکیاں جوان اور کچھ دنوں کے بعد اخبار کے اندر واقعہ کہ حضرت پر ہم نے اعتبار کیا ہم نے داڑھی کو دیکھا ہم نے ان کے مسلح کو دیکھا حضرت دیکھیے کہ وہ لڑکی کو لے کر رفو چکر ہو گئے حضرت میں مردانیت نہیں تھی شیطان نہیں تھا کوئی حدیث ہے بخاری کی پردہ پردہ ہے نبی نے پردہ کیا یہ خاتون آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی کماری لڑکی سے زیادہ آپ کی آنکھوں میں شرم و حیا کو میں نے دیکھا آخا کا غلام کہلاتا ہے آخا کا کہلاتا ہے شرم و حیا نہیں تو تیرا کوئی حق نہیں کہ آقا کا غلام تو کہلائے جا چرچوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مندروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کام تیرا ہاتھ جوڑ کر تجھے نمسکار کر کر مسجد کو بلاتا ہے کوئی اور ہوگا دیوانہ نکل جا آخا کی سنت کی قدر و قیمت نہیں آقا کے طور طریقوں کی قدر و قیمت نہیں آقا کی غلامی کا توپ ڈال کر آقا کی غلامی کا نام لے کر یہ سور اور کتے اور حیوانوں کے کام کرنے سے بہتر ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نکل جا میرے اللہ کو تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں میرے محبوب کو تیرے درود کی ضرورت نہیں تو سمجھتا ہے میرا اللہ تیرے سجدوں کا محتاج میرے آقا تیرے درود کے محتاج ویم اللہ یوسب بھی ہوں ہم تصویر ہر چیز تصویح بیان کرتی ہے یہ اسلام اور مسلمان مخالف لوگ کہتے ہیں ہم مدرسوں کو بند کر دیں گے ہم مسجدوں پر تالے لگا دیں گے فرانس کے میناروں کو ختم کر دیں گے اذان کی آواز کو مدین کر دیں گے کمینو کہاں کہاں تم خدا کی تصویر کو بند کرو گے کیا تمہارے باپ ابو جہل نے میرے آقا کو کہا تھا آقا اگر یہ کنکریاں کلمہ پڑھیں گے میں ایمان لے کر آؤں گا آقا نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا تم اپنے ہاتھ سے کنکریاں اٹھانا کنکریاں اٹھائی گئی چیخ کر وہ کنکریاں پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم مدرسے بند کرو گے تم اذان پر پابندی لگاؤ گے ملا کی داڑھی پر پابندی لگاؤ گے مولوی کے پگڑی پر پابندی لگاؤ گے یہ ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر بیان کرے گا اس کا کیا کرو گے یہ سورت اپنی کرنوں میں اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے یہ چاند اپنی چاندنی میں اللہ کی وعین اللہ یوسف بھی ہو چیز اللہ کی تصویر کیا کرو گے چاند بھی دہشت گرد سورج بھی دہشت گرد سمندر بھی دہشت گرد زمین بھی دہشت گرد آسمان مرو جاؤ کل متو بھی کو اپنے موت میں ڈوب مرو کو نہیں مانتے اللہ کے نام سے چڑ ہے ایک مولوی کو بند کرو گے ایک اسامہ کو بند کرو گے ایک ملا عمر کو بند کرو گے ایک ملک افغانستان کو ختم کرو گے ایک توڑا بورا پہاڑیوں پر بمباری کرو گے جہاں سے تم مٹی اٹھاؤ گے کعبے کے رب کی قسم چیلنج ہے کہ اگر کوئی سننے والا آلہ ہو اس مٹی سے اللہ کی حمد ہوگی نبی کی تعریف ہوگی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں ایسے پہاڑوں کے چٹانوں کو جانتا ہوں نبوت سے پہلے آقا کو سلام کیا کرتے تھے تم نہ مانو میرا اللہ جنگل کے درندوں کو لا کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھوائے گا ایک صاحب نے ہرنی کو شکار کر لیا اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے اب آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے آنکھوں سے آنسو کے خطرے اس نے نکالے کہا میری بیٹی کیوں رو رہی ہے شیرنی نے کہا آقا ایک شکاری نے آپ کے امتی نے آپ کے غلام نے مجھے شکار کر لیا ہے دیکھیے اگر آپ اس کا حق ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اس کا حق ہے مجھے کاٹے میرے گوشت کا کباب بنائے مجھے بھونے میرا سالن بنائے ایک چھوٹی سی درخواست ہے میرے بچے بھوکے رہ گئے ہیں میں دودھ پلا کر واپس آ جاتا ہوں آخا نے کہا کہ تم اپنی زبان کہا کہ سو فیصد بات سچی ہے آخا نے اس شکاری سے ضمانت لی اگر یہ ہرنی چلی جائے گی اس کے بدلے میں سو اونٹ میں تمہیں دوں گا اجازت دی وہ ہرنی گئی اور دودھ پلا کر واپس آئی ہرنوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا چاند نے آپ کی بات کو تسلیم کیا درختوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا زمین نے آسمان نے حور و ملائک نے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ اسلام کے نام کو ختم کر دیں گے فرشتوں کی تصویر کو بند کر پائے گا تیرا باپ درخت جب تک ہرے بھرے رہتے ہیں قبروں کے پاس ڈالی گاڑنے کا کیوں حکم ہے ڈالی ہری سب سبز و شاداب ڈالی گاڑی جاتی ہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تک ہریالی ہوتی ہے جب تک سر سبز و شاداب کتنے درخت کے پتوں کو ختم کرو گے تم سمندر کی کون سی روانی کو کون مائی کا لال بش کا باپ پیدا ہوا جو ختم کر پائے گا تم نہیں جانتے تمہیں اسلام مفت میں مل گیا تمہیں مفت میں ملا رنڈیوں کے ناچ دیکھو حرام کاروں کی حرام کاری دیکھو سیاسی کتوں کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرو برباد کرو تم نہیں جانتے قرآن کی قیمت کیا ہے نہیں جانتے آخا کی غلامی کی قیمت کیا ہے حضرت علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے کیا اللہ سے بات کرنے کی لذت کوئی معمولی لذت ہے حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تم تو کتیا کا نام لو آج کل میڈیا میں چرچے کس بات کے شعیب ملک اور سانیہ مرزا کے ارے وہ مرے جیئیں وہ زنا کریں وہ حرام کے پلے پیدا کریں وہ نکاح ہو کر کٹ کر جائیں ہمیں کیا ملنا ہے ہوٹلوں میں چرچے فٹ پاتھوں پر چرچے ٹی وی ارے کھانا خا گمراہ کر رکھا ہے اس میڈیا نے تمہیں یہ میڈیا ایک ملک کے کرکٹ کے کھلاڑی اور ایک ملک کی ٹینس اسٹار ان دونوں کے سنگم کو ایسے بتایا گویا اب دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی افلاس ختم ہو جائے گا ٹاڈا اور کوٹا میں جو نوجوان مسلمان قید ہیں ان کو آزاد کر دی کیا ہونے کا ہے بتائیے کتا کتی ہمارے گلیوں میں ملتے ہیں جیسا یہ ملے وہ مل رہے ہیں امت کو کیا فائدہ اور نہ ملے تو کیا نقصان ملا تو باپ پر اعتبار نہیں حدیث آئے بات پر اعتبار نہیں قرآن کہے بات پر اعتبار نہیں میں نے کہا کہ سب سے بڑا عجوبہ اس دنیا کا کیا ہے جانتے ہیں آپ میں اور آپ ہیں قرآن ہمارے پاس حدیث ہمارے پاس پیغمبر آخر اس ہمارے پاس حرم ہمارے پاس زمزم ہمارے پاس کعبہ ہمارے پاس حضر اسپت ہمارے پاس ریاض الجنہ ہمارے ہندو کی اولاد جا سکتی ہے وہاں جا سکتی ہے مسلمان بچھڑا ہوا ہے مسلمان اقلیت میں ہے سچر کمیٹی نے اقرار کیا ارے تم کہو یہ تمہاری رپورٹ ہے آسمان والے کی رپورٹ یہ ہے کہ کن تم خیرہ امتی اخریجت للناس کائنات میں تم بہترین لوگ جدہ سے جب جاتے ہیں حرم شریف کے اندر ریحل قرآن پاک کا آپ نے دیکھا ایسا ایک گیٹ جہاں حد حدود حرم شروع ہوتی ہے وہاں ایک گیٹ ہے وہاں پر دو راستے ہیں ایک راستہ حرم شریف کو جاتا ہے ایک راستہ ایگزٹ کا ہے وہاں پر چیکنگ بڑی سخت ہوتی ہے کہ کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو جائے بش کا باپ نہیں داخل ہو سکتا ٹونی ولیر کا باپ داخل نہیں ہو سکتا زمزم کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے کنواں ہمارے پاس ہے پوری دنیا کو ہم سیراب کر رہے ہیں ہم بچھڑے ہوئے حدیث پاک میں نہیں آیا حضر اسبق کو بوسا دینے والا اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسافہ کرنے والا ہے اے بھیڑو چمارو کافرو مشرکو گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والوں تمہیں نصیب ہے غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں اللہ سے مسافہ کون کر رہا ہے حتیم کس کے پاس ہے کھانے کعبہ کے دروازہ جو دہلیز ہے جس کو ملتظم کہتے ہیں کہتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی اس کو چمٹ کر روتا ہے سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ لگا کر وہ یہ تصور کرے اللہ کے قدموں پر اپنا ہاتھ رکھ کر میں اللہ کے قدموں کو بوسا دے رہا ہوں ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس صاحب مار رہا ہے ہندو ہمیں تو ہے لانت ہے تم مار کھانے کے لیے پیدا ہو گئے ہو گورنر کے پاس میمورینڈم لے جانے کے لیے پیدا ہو گئے ہو غیروں سے مدد کی بھیک لینے کے لیے تمہیں ملاؤں میں تباہ کر رکھا ہے برباد کر رکھا ہے یہ صبر کی چوڑیاں نہیں یہ ہجڑے پن کی چوڑیاں یہ نہ مردم مردوں کی چوڑیاں تمہارے ہاتھوں میں ڈال رکھے ہیں تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے تم دینے کے لیے پیدا ہوئے تم بھی مانگنے کے لیے نہیں غیروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لیے نہیں ٹیپو تمہارے قوم میں پیدا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی تمہارے قوم کے اندر پیدا ہوا کالج نے ولی تمہاری قوم کے اندر پیدا ہوا خولا اور حضرت زمین تمہاری قوم کے اندر پیدا ہوئی حضرت سفیہ تمہاری قوم کے اندر پیدا ہوئی حضرت بیوی آسیہ تمہاری قوم کے اندر پیدا ہوئی کیا حالت ہے آج کیا حالت ہے ہماری سنوائی نہیں ہوتی صاحب ہمیں نوکری نہیں ملتی ہمیں مکان نہیں دیتے ہمیں عدالتوں میں مقدر کیوں ہو گئی حالت تمہاری قرآن تو یہ بات نہیں کہتا قرآن کہتا ہے انا لنن سر رسولنا ولدین آمنوما ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور رسولوں کے ساتھ رہنے والوں کی مدد کرتے یہ قرآن ہے قرآن یہ مدد ہے ذلت رسوائی نہ زمین نے آج تک ایسی دیکھی نہ آسمان نے آج تک ایسی ذلت رسوائی مسلمانوں کی دیکھی کبھی تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ لیا مکہ مکرمہ کے اندر ضرور ہم نے پتھر کھائے شیب ابھی طالب کے اندر ضرور ہم قید رہے طائف کی سرزمین کے اندر ہمارے پیغمبر کے ضرور جسم کو لہو لہان کیا گیا لیکن کبھی ابو جہل کے سامنے جا کر ہم نے بھیک تو نہیں مانگی کہ ابو جہل ہمیں مکے میں جو جو سو رہے ان کو باہر کر دیجئے جو بھائی صاحب آپ جائیے باہر جائیے یا آرام سے جو ہے چوکنے ہو کر بیٹھے یہ سونے والا بیان نہیں ہے بھائیوں بزرگوں دوستوں کا ابو لہب پھر سو رہے اٹھیے ایسے بیٹھے فوجی کیسے رہتا نیچے ایسا منڈی کریں گے شرمگا دکھے گی آپ کی وہ کہیں بھاگے گی نہیں ہاں بھاگے گی نہیں وہ ابو جہد ابو لہد اتبا شیبا سپریم کورٹ کے جج تھے وہ مکے میں ان کی حکومت تھی سلطنت تھی ان کا فیصلہ آخری ہوتا تھا ایک مثال بتائیے کہ ایک چھوٹا سا چھوٹا صحابی ان کے سامنے جا کر کبھی آجیز ہوا بتائیے مثال میں منہ مانگا انعام دوں گا کبھی آج نہیں ہوئے حرم محترم کے اندر آخا سجدے میں گئے ہوئے تھے یہ حرامی ابو جہل ان پارٹی اون کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا آخا سجدے سے اٹھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑنے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جان آپ نے ان کا کیا بگاڑا یہ کیوں آپ کے در پہ ہیں راستے میں کاٹے ڈالتے ہیں ان کی اوجھڑی ڈالتے ہیں اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے یہ فارمولا پیش نہیں کیا ابو ایک میمورینڈم تیار کریں گے ابو جہل کی حکومت میں دیں گے ابو <coughs> ابو لہب کے سامنے بھیک مانگیں گے رحم کی بھیک مانگ یہ نہیں کہا اس وقت حرم محترم کے اندر تاریخ گواہ ہے ابا آپ پر اوجھڑی ڈالنے والے کو خدا تباہ کرے برباد کرے اس وقت وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ایک مثال بتائیے اذان پر پابندی تھی تلاوت پر پابندی تھی نماز پر پابندی تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر احسان کہ اسلام لانے کے بعد آپ نے الل اعلان اذان دی اور نماز پڑھنے کی کوشش کی اس سے پہلے ہمت نہیں تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک وقت کی روٹی مانگی ہو ایک صحابی فرماتے ہیں میں استنجا کیا شیب ابھی طالب میں قید تھی قید خانہ تھا اس گھاٹی کے اندر ان کو بند کر دیا گیا تھا کہتے ہیں کھڑ کھڑ سی آواز آئی اور جب استنجا کرنے کے بعد میں نے تلاشا تاری کی تھی ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا میں نے اس کو دھویا اور سکھایا اور اس کو جلا کر اس کی راک بنا کر پانی میں ڈبو کر اس کو میں نے اپنا کھا کر پیٹ بھر لیا ماں کے سینوں سے دودھ سوکھ گیا صحابہ فرماتے ہیں بکریوں کی طرح ہمیں مینگنیاں ہمارے پاخانے کے راستے سے نکلا کرتی تھی کبھی کسی کے سامنے جا کر دست سوال دراز نہیں کیا ہماری زمین ہمیں دے دو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے دو ہمارے گاؤں کے اندر عید کی نماز ہمیں دے دو ہم دہشت گرد نہیں ہیں بابا ہم چور نہیں ہیں بابا یہ کون سی زندگی ذلت کی گزار رہے ابھی مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ان کے جو بابا ہیں پنڈت ٹی وی کے اندر ایا کر دیا گیا کہ کتنا سیکس راکٹ چلاتے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ دھرم کے نام پر مذہب کے نام پر آشرم کے نام پر قوم کو ٹھکتے ہیں ہر کوئی مئے کا لال جو اعلان کہہ سکے کمینوں دھرم کے نام پر اور مذہب کے نام پر اور خدا کے نام پر ٹھگنے والوں ایک نمبر کے تم دہشت گرد ہو اور دارلوم ڈیڑھ سو سال ہو گئے آؤ کسی دنیا کے کتے کو میرے ساتھ بھیجو میں اپنے ٹکٹ سے اسے لے کر جاؤں گا کھانے پینے کا سفر خرچ میرا اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں دارلوم جس دن سے قائم ہوا اور جس دن اور جس گھنٹہ ہم پہنچیں گے ایک ایک پائی کا حساب ہم دیں آپ کو مظاہر میں آؤ ندوہ میں آؤ ہم نے قوم کا مال لیا ہے تو قوم کو لاکھوں کروڑوں گنا ہم نے اس کا پھل بھی دیا ہے اور ہمارے پاس حساب و کتاب ہے جن مدرسوں کے پاس آمد و خرچ کا حساب و کتاب ہے وہ دہشت گرد اور جو اعلان لڑکیوں کی آبرو پر اور ان کی عصمت پر عزت پر پاک دامنی پر آشرم کے نام پر مذہب کے نام پر ڈاکہ ڈالے وہ دیش کے نفوالے اور پھر تم کہو نہیں بھائی ہم دہشت گرد نہیں ہیں معاف کرو بابا معاف یہ کون سی ذلت کی زندگی نکلو نکلو سلطان صلاح الدین ایوب کی اولادوں حضرت فتنہ ہو جائے گا گڑبڑ ہو جائے گی اللہ کے نبی بدر میں گئے تھے فتنہ پپا کرنے کوئی حق کی بات بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں میدان میں آنے کے لیے کہتے ہیں ارے جیل مقدر ہوگی ہم شیر علی طالب اور سنت یوسفی کو زندہ کریں گے ایک بات لکھ کر رکھو جیل مقدر ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اور قسمت میں جیل نہیں ہے لاکھوں الزامات آئے میرا اللہ دنیا کی نگاہوں سے ہمیں پوشیدہ رکھے گا اللہ پر ایمان ہے حکومت پر ایمان ہے جیل میں ڈال دیں گے قانون لگا دیں گے کوٹا لگا دیں گے اور ٹاڈا لگا دیں گے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو وہاں تسیموں بےحد لاہی جمیا آ جاؤ میدان میں ڈر کر بزدلی کی زندگی نہ گزارو آج یہ جو نوبت آئی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے مقام کو نہیں جانا ہم نے اوقات کو نہیں پہچانا ہمارے پاس ایک ایک اینٹ کی قیمت عدالتوں میں مقدمے بھائی بھائی کے کیا زمین کا جھگڑا پراپرٹی کا جھگڑا دکان کا جھگڑا ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے جھگڑنے والا مرنے والا ہماری بیٹیوں کو اغیار لے جا کر کافرانہ نطفے نقطے سے مشرق حمل ہماری بیٹیوں کے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں ہے کوئی اٹھنے والا اللہ کے نام کی تو گانوں کے اندر ہو رہی ہے میرے پاس فتوا رکھا ہوا ہے بیان کے بعد انشاءاللہ دوں گا میں اس کا زیرکس کرائیے کتنا نازک مسئلہ مال مانگو مال دیں گے دولت مانگو دولت دیں گے ملک مانگو ملک دیں گے ایمان مانگو عشق رسول مانگو ہم نہیں دے سکتے کتنا نازک حساس مسئلہ گانوں کے اندر ایسے بول کہ جن سے اللہ کے نام کی توہین ہوتی ہے اے اے اللہ تو نے یہ دنیا کیوں بنائی یہ کون ہوتا ہے اللہ کو سوال کرنے والا اللہ تیرا غلام ہے فتوے میں لکھا ہوا ہے مانو کے مانے کو جان کر عقیدہ اگر اگرچہ اپنی جگہ صحیح ہو یہ بول اگر اس نے زبان سے نکالے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا ورنہ حرام کے بچے پیدا ہوں گے میں دکھاتا ہوں کراچی کے دارلوم کے نو مفتیان کرام کا فتوا ہے گانوں کے اندر ایک رنڈی اپنی شرمگاہ کو اچھالتی ہے اپنی کمر کو مٹکاتی ہے اپنے سینے کی نمائش کرتی ہے نام لیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ اللہ یہ اللہ کے نام کی توہین میں اگر فرض کیجئے کہ آپ میں سے کسی یا میرے باپ کا نام عبد القدوس ہو بادشاہ صاحب ہو آپ جب کبھی میرے باپ کا نام لیں پیشاب کی جگہ کی طرف اشارہ کرے تو یہ باپ کے نام کی توہین ہے یا نہیں اللہ کے لیے بتاؤ کون سی زندگی گزار رہے جماعت والے خوش ہیں کہ ہمارے یہاں جماعت کا کام مدرسہ والا خوش ہے کہ سالانہ جلسوں کے اندر ٹاپ نمبر پر آ رہا ہے اسکول والا خوش ہے کہ اسکول ہماری ٹاپ چل رہی ہے مالدار خوش ہے کہ گزشتہ سال میں نے دو سو ساڑیاں دی تھی اب کی مرتبہ میں نے تین سو ساڑیاں دی اور ریاکار عابد خوش ہے کہ میں میرا باپ دو حج کیا تھا اب میں چار حج اور دس عمر رمضان کے کر کر پکنک بنا کر آیا ہوں دین کا کام کون کرے گا کلو ادئی ہم فری ہو بات چھوٹی سی دیکھو ایک اختلاف مسلک کا ہے فاتحہ دعا کے اندر کہا الفاتحہ اور کسی نے کہا نہیں تو ہم نہیں کہتے کہ کہنے والا کافر ہو گیا اور نہیں کہنے والا جہنم میں کچھ بھی نہیں کہا تو ٹھیک ہے غلطی ہے اللہ اسے آئندہ سمجھتے دے گا یہی نا فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کسی نے کہا السلام تو وسلام علیہ یا رسول اللہ ہم کہیں گے بے ادبی ہے گستاخی ہے بابا ایسے نہیں پڑا کرتے ہم اس کو کافر نہیں کہتے مشرق نہیں کہتے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ گانے جو رنڈی اللہ کا نام لے کر نبی کا نام لے کر شرمگاہ کو اچھالتی ہے یہ اللہ کے نام کی توہین ہے اس تصور کے ساتھ اگر کوئی مسلمان گانا گاتا ہے ایمان کا جنازہ نکل جاتا اے سنم میں تجھے پوجوں گا صبح شام تیرا نام لیا کروں گا یہ اللہ کے ذات کے لیے تھا یا یو ہلدین آمنس کر اللہ ذکر کثیرہ وہ سب بھی ہو ہو بکرتوں اللہ کا نام صبح میں لو شام میں لو میں رب سے زیادہ تیرا نام لیتا ہوں میں تجھے پوجتا ہوں میں تجھے چومتا ہوں استغفر اللہ نقل کفر کفر ناباشت سینے پر چٹان رکھ کر بطور مثال کے میں نے کہہ دیا فتوے کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ تو صحیح ہے کہ میرا اللہ یہ کام نہیں کرتا میری میرا میری خدا نہیں میرا کعبہ نہیں لیکن الفاظ نکالنے سے بھی مثال کیا ہے ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے مہمان میں خصوصی بیٹھے ہوئے یہ بنگلور کا مہمان بیٹھا ہوا ہے میں کہوں کہ میری نیت پاک ہے اور قاری صاحب کو کہوں ان کی ماں کی گالی دو یہ ادب کے خلاف ہے یا نہیں اب قاری صاحب کھڑے ہو جائے ارے یار تم نے تو ہماری عزت کا کھلواڑ نہیں قاری صاحب اللہ کی قسم میری دل میرا دل پاک ہے میری نیت پاک ہے نیت پاک ہے لیکن الفاظ گندے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے چھوٹا بچہ ہمارا گلی کوچوں کے اندر گیا بچے کی تربیت اچھی اسکول بھیجا اچھا مدرسہ بھیجا اچھا تھا ٹیوشن میں بھیجا اچھا تھا باپ دادا نانا انگلی پکڑ کر مسجد لاتے تھے لیکن کہیں سے اس نے ماں کی گالی سیکھ لی کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کروں فلاں کروں کوئی گالی اس نے سیکھ لی اب ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے کھانے میں اور آپس میں ہنسی مذاق ہو رہی تھی کھانا چل رہا تھا اتنے میں بچہ یہ سمجھا میں عقل کی بات کر رہا ہوں اور باپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تیری ماں کے ساتھ زنا کروں گا چھوٹے سے بچے کو زنا کا معنی معلوم نہیں زنا کی کیفیت معلوم نہیں اللہ کے لیے بتاؤ اگر آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کی چھوٹی اولاد چھوٹا بھائی بہن یہ جملے دوہرائیں وہ مانا نہ جانے مطلب نہ جانے کیا آپ معاف کر دیں گے لچک ہے شریعت میں وندے ماترم کا جھگڑا کیوں ہو رہا ہے آر ایس ایس والے بھاجپا والے ٹھاکرے یہ کیوں دیومن کے پتلے بنا کر جلا رہے ہیں کہ انہوں نے بندے ماترم کے خلاف بندے ماترم میں کیا ہے ہم ہندوستان کی زمین کی عظمت بجا لاتے پوجا کا بھی لفظ نہیں ہے پوجا کا لفظ نہیں ہے اس میں ہم ہندوستان کی زمین کی عظمت بجا لاتے ہیں تو ایک مفتی صاحب نے ایک مفتی صاحب سے ایک مستفتی نے سوال کیا ہندوستان میں رہتے ہو اور ہندوستان کی زمین سے محبت کرنا ایمان کا حصہ بتاتے ہو اگر ہندوستان کی زمین کی عظمت تم نے بجا لائی کون سا جرم کر دیا تو اس مفتی نے جواب دیا ولاحل کی بریاؤ کس سباواتی ولر سب عظمتیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے عظمت بجا لانا گویا اس کی پوجا کرنے کے مترادی ایک بندے ماترم کا اتنا بڑا جھگڑا صبح شام بچے یہ کہیں میں تجھے پوجوں میں تجھے چاہوں میں تیرا رب سے زیادہ نام لو میں تجھے چوموں میں تیرے لنگے کو دیکھوں میں تیری جو ہے بنیا کو دیکھوں اور چولی کو دیکھوں اندر کا دیکھوں باہر کا دیکھوں ایمان رہے گا اللہ کے لیے بتاؤ نوجوانوں سور کے جسم میں بھی خون ہوتا ہے تمہارے جسم میں بھی خون ہے لیکن سور پاخانے کو دیکھ کر گزر جاتا ہے اور ہم بھی نبی کی توہین اللہ کی توہین کو ہوتے ہوئے دیکھ کر گزر رہے ہیں اس سور میں ہم نے کیا فرق ہے اللہ کے لیے بتاؤ یہ جینا کس کے لیے کس کے لیے ہر ایک کو اپنی دکان کی لگی ہر ایک کو اپنی مکان کی لگی ہر ایک کو اپنی بی ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے عورت سے پوچھو مجھے پکانے سے فرصت نہیں کپڑے دھونے سے فرصت نہیں جینا سنسار سے فرصت نہیں حضرت فاطمہ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا ساری رات اللہ کا قرآن ایک ہاتھ میں چکی اور کبھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے جھولے کی رسی اپنے ہاتھ میں اور حضرت بلال اذان دیتے السلام تو خیر من النوم تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اے اللہ آپ نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ تیرا نام میں نے پورا حق ادا نہیں کیا ابھی تیرے کلام کو پورا نہیں پڑا کیا بچوں کی پرورش نہیں کی آپ نے جیسی پرورش کی قیامت تک آنے والی کوئی عورت اپنی اولاد کا وہ ادا کرے گی جو حضرت فاطمہ نے ادا کیا قیامت تک آنے والی کوئی بیوی جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق ادا کیا کوئی اور عورت حق ادا کرے گی کیا اللہ نے آپ کو وسیدت دت اہل جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ یہ مقام ایسے ہی دے دیا کہ نبی کی بیٹی ہے پریش کی عورت ہے نبی کی اور بیٹیاں نہیں تھیں عورت کو پکانے سے فرصت نہیں میک اپ کرنے سے فرصت نہیں مرد کو دکانداری سے ہر ایک فرن بنا ہوا ہے خام خام اس فرن کو گالیاں دے دیں انا رب کو ملالا میں تو کہتا ہوں کان کھول کر سنو اسے فرون کی داد دینی چاہیے وہ فرون سچا تھا وہ ہجڑا نہیں تھا وہ منافق نہیں تھا کے دل میں کوئی اور بات زبان میں کوئی اور بات اس کے دل میں بڑائی تھی اس نے زبان سے کہا رب کو ملالا تم جھوٹے ہو مکار ہو حرامی ہو ایک طرف یہاں آ کر کہتے ہو الحمد رب العالمین تمام عالموں کو پالنے والا تو مجھے گندے لطفے سے میں پیدا ہوا مجھے بھی تو ہی پالتا ہے میرے گلی کے کتے کو تو پالتا ہے میرے گلی کے سور کو تو پالتا ہے سمندر الحمد رب العالمین کا ترجمہ کیا کائنات کو پالنے والا مجھے بھی پال رہا السلام علیکم السلام علیکم گنٹی بجی ہلو مینیجر صاحب کیا بیپار ہوا یہ پال رہا دھو کیا ہے دھوکا دل میں یہ بیوی کا پالن ہار میں اولاد کا پالن ہار میں میں چلا جاؤں گا میری بیوی کا کیا ہوگا میری اولاد کا کیا ہوگا ارے کبیرے کرم کیوں بنتا ہے تیری ماں کے پیٹ میں کون پال رہا تھا چاٹ کر نہیں پل رہا تھا دنیا میں مردوں کے مرنے کے بعد عورتیں بھوکی مر جاتی ہیں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے جنازے نکل جاتے نکال اس بے بابی کو نکال مومن بن دیکھ یا تو مومن مسلمان بن جا یا تو جا رہا ہے ہوئی خوش ہو جائیں گے ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیم ہے بھاجپا خوش ہو جائے ارے بھائی ماشاء اللہ ستارہ کے علاقے سے مہاراشٹرا کے اس علاقے سے فلاں علاقے سے کولاپور سے آج پچاس مسلمان ہم میں آ گئے سو مسلمان خوش ہو جائیں گے یہ فرقہ وارانہ فساد ختم ہو جائے گا یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے یہ پچہتر ایکڑ زمین مسلمانوں کی مسلمانوں کو مل جائے گی کیوں دھوکہ دیتا ہے تیرے طرف سے تکلیف ہو رہی ہے ایک اللہ ناراض دوسرے نبی ناراض اور اللہ اور اس کے نبی ناراض تو اللہ زمین آسمان کی مخلوق کو اس کا دشمن بنا دیتے ہیں نہیں جانتا تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے تو نہیں جانتا ایک مٹھی قیمت مٹی کی قیمت تیرے پاس ہے ایک روپے کے سکے کی قیمت تیرے پاس ہے ایک شیشہ گیند لگ کر اگر تیری گھر کی کھڑکی کا پھوٹ جائے تیرا دل ٹوٹ جاتا ہے نبی کے جنازے سنتوں کے جنازے نکل جائیں تجھے کچھ نہیں ہوتا قرآن کو جلایا جائے کچھ نہیں ہوتا دکان کے پجاری ملتے ہیں دولت کے پجاری ملتے ہیں جورو کے غلام ملتے ہیں دین پر مرنے مٹنے والے کہاں گئے میں خوش ہوں میں نے چلا لگا لیا میں خوش میں دارلوم دیوبند کی صنعت مل گئی یہ خوش ترکیسر سے مفتی بن گئے وہ خوش جب خوش ہو رہے ہیں آج کولہپور کے ہمارے میزبان حاجی صاحب تشریف لائے بڑے مخلص کرم فرما ہیں علماء کے میزبان بڑی خوشخبری سنائی میں اللہ کی قسم اللہ کا گھر ہے میری موت کے بعد جنازہ اللہ کے گھر ہی میں آنا ہے انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں کہتا اللہ کو گواہ بنا کر اور مجھے کیا ملے گا انہوں نے کہا ڈیڑھ سو خواتین کے لیے ہم نے سمر کیمپ بنایا یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے کہ ان کو نماز سکھایا جاتا ہے کلیمہ سکھایا جاتا ہے قرآن کی تسیح کی جاتی ہے صحیح کہوں میں حاجی صاحب نے جب یہ جملے کہے دل رونے لگا اللہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک طرف جماعتیں نکل رہی ہیں ایک طرف مدارس کی تعداد آپ کے اس کراٹ کے علاقے میں آج سے پچیس سال پہلے کتنے مدرسے تھے اور آپ کتنے دس سال پہلے نمازیوں کی تعداد کیا تھی اور آج نمازیوں کی تعداد کیا ہے حجاد کرم دائی مبلک علماء مفتیان کرم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مدارس بڑھ رہے ہیں علماء بڑھ رہے ہیں مساجد بڑھ رہے ہیں خانقاہ بڑھ رہی ہیں جماعتوں کا کام بڑھ رہا ہے اجتماع کرتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں پچیس ہزار کا آ جاتے ہیں ایک لاکھ افراد ہر کام ہم پچھلے ہفتے راجکوٹ گئے تھے پروگرام میں ہوائی جہاز جاتے وقت بھی دیکھا آتے وقت بھی دیکھا کہ عورتوں سے مسلمان عورتوں سے مردوں سے بھرا ہوا یہ گواہیں پوچھی ہم نے کہا کہ کیا بات ہے عمرے عمرے کو جا رہے ہیں لوگ پہلے نہیں جاتے تھے اتنا حرم بھرا ہوا ہے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے ایک طرف یہ کام بڑھ رہا ہے یا اللہ یہ کیا عجوبہ ہے کہ دوا کر رہے ہیں مرد ایسے بڑھ رہا ہے کہاں غلطی ہے وہ سمبر قائم اس نے اجتماع کیا اس نے جلسہ کیا اس نے اصلاح معاشرہ کی تحریک کی اس نے کتابیں لکھے اس نے پمفلیٹ لکھے بڑھ رہا ہے کام اور سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر جو پچھڑا پن ہے دین سے وہ اور زیادہ ہو رہا ہے گھر گھر ناچ گانے کا اڈا نہیں بنا ہوا ہے بوڑھا بوڑھا زانی نہیں بنا ہوا ہے عابد ریاکار نہیں بنا ہوا ہے ہر ایک نے جنت کی ایک دکان کھول لی اور ہر ایک مطمئن ہو گیا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ جنت کی دکان ہے یہاں سودا جنت کے حور و غلمان کا تبلیغی جماعت نے اسلامی جماعت نے بریلی جماعت نے جیون میں پڑھنے والے نے ترکیسر میں پڑھنے والے نے مکاتب والوں نے مدارس والوں نے ہر ایک یہ دعوے دار ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ جنت کی دکان دل سے تقوی نہیں اصل جو روح ہے اسلام کی ان سلاتی و و و مماتی رب العالمین میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے اس کی فکر میں امام تنخواہ بھی لیا امامت بھی کیا میں مطمئن ہوں کہ صاحب مجھ جیسے ہزاروں نوجوان سنیما دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں ممبر و محراب کے اندر ہوں میں جنتی فلم کے اندر نبی کی توہین ہوتی رہے قوم کی بیٹیوں کا جنازہ نکلتے رہے فلسطین کے بچوں کا قتل عام ہوتے رہے لبنان تڑپتا رہے مسجد اقسا کو خون سے رنگ کر دیا جائے کشمیر کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے باپ کے سامنے کپڑے اتار کر بلاکار کیا جائے نا صاف مجھے تو مسلح سے جنت مل گئی مجھے چلے سے جنت مل گئی مجھے دارالفتا سے جنت مل گئی مجھے دیوبند کی صنعت سے جنت مل گئی یہ کام کون کس کا باپ کرے گا ہے فکر آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے تھوڑی نا ٹھیکہ لے رکھا ہے تو اس امت کو خیر امت جو بنایا گیا اپنے ٹھیکے کے لیے نہیں خیر امت اخری جت تم نماز پڑھنے نماز پہلے بھی تھی روزہ پہلے بھی تھا زکات پہلے بھی قربانی پہلے بھی لیکن کسی قوم کا اپنے لیے جینا یہ پہلے تھا اور یہ اس امت کو خیر امت اس لیے بنایا گیا کہ یہ امت فرون بن کر نہیں جیتی ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتی ہے کون سی تحریک میں رہو تبلیغ میں رہو دیوبند میں رہو بریلی میں رہو ندوا میں رہو امام رہو خطیب رہو مکتب کے مدرس رہو تاجر رہو مقصد زندگی دین کی سربلندی اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اس پر کوئی دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب سے کوئی حملہ نہ ہونے پائے یہ مقصد ہے زندگی کل ان نسلاتی منسو کی یہ جو دل و دماغ کے اندر بات بٹھا رکھی ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہی راستہ جنت کا راستہ ہے یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے بات یہ کہے میری گھر کی ذمہ داری ہے کما کر لا کر ڈالنا سمجھ گئے اب بیوی کے آبرو لٹ رہی ہے بیٹی کی نہ سب میری ذمہ داری نہیں یہ غلط بات ہے آبرو بچانا بھی تیرا کام ہے ماں کی عزت کرنا بھی تیرا کام ہے باپ کے ساتھ قدردانی کا معاملہ کرنا تیرا کام ہے اولاد کو تربیت دینا تیرا کام ہے سب نوجوانوں کے کام ہے ارے جو رینگ رہی ہے نہیں رینگ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھو رسمی جل سے کرانا ہو شعر و شاعری لطیفے گانا بجانا کسی اور کو بلا لینا بہت ہو گیا بہت ہو گیا تھکیاں دے کر اس امت کو سلا کر تباہ کر دیا گیا برباد کر دیا گیا کیا پیٹ کے درد سے مرے تو جنت دیوار گر کر مرے تو جنت اب وہ سوچے گا کہ صاحب اتنی آسان ہے جنت تو یہ بیچارے افغانستان میں ملا بجے امریکہ سے بلا وجہ یہ کہہ کہہ کر یہ ظالم علماء سو نے امت کو تباہ کر دیا برباد کر دیا نفس کی پوجا مال کی پوجا دولت اب اس میں کیا ان لو جی کا علیہ کا حق کن بھائی تم بیوی کو بھی تو دیکھو وہ اتنا دیکھ رہا ہے کہ بیوی کے حیض و نفاس کو چاٹ رہا ہے اب اس کو دیکھنے کی بات کیا کرتے ہیں اب کیا دیکھے گا وہ تو پوجا کر رہا ہے اولاد کا بھی حق ہے اولاد کی تربیت پر دس جمعہ بیان ہوگا ارے تم کیا کہو گے وہ تو اس کے نیپکن دھو رہا ہے بیگم بن سور کر رنڈیوں کے کپڑے پہن کر شاپنگ کے لیے جاتی ہے شادی خانہ جاتی ہے یہ مرد میاں ٹیپو سلطان کے بیٹے اس بچے کو لے کر سنبھالتے ہیں تاکہ ان کی بیگم بچے کو لے کر دوسرے اس کے جسم پر نگاہ ڈالنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے اس کو کیا کہتے ہو تم بتاؤ اس امت کی کیا ذمہ داری نوجوان کی کیا ذمہ داری آزاد ہو رہی ہے مسلمانوں کے دکانوں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے یہ کس کی ذمہ داری نوجوان ہو تو کیا نام ہے تیرا سلیمان آزان سنائی نہیں دے رہی ہے بہرا ہے تو میں تجھے بھائی آنے جانے والوں کو وہاں بند کر دو بھائی ڈسٹرب ہوتا ہے بس جو آ گئے آ گئے وہاں اس کو بند کر دو نوجوان دین کے لیے تو گڈا بنے گا میں تیری ہاتھ پر بیعت کروں گا حسن بکری مانوں گا گلی کے کتے بہت ہیں اور سیاست کے لیے گنڈا گردی کرنے والے لاکھوں ہیں اذان ہو رہی ہے دکان کھلا ہے ٹی وی چل رہی ہے یقین چل رہا ہے ایک نوجوانوں کی ٹیم بناؤ باشرا پگڑیاں والے دنیا دہشت گرد کہے کہے چور کہے کہے اچکا کہے کہے اگر نبی کی غلامی کو دہشت گردی کہتا ہے آرامی نبی کی سنت اور نبی کے چہرے کو چور اچکا کہتا ہے بدماش کہتا ہے کہ یہ سینہ تیار ہے نبی کے نام پر شہید ہونے کے لیے ہزار مرتبہ تباہ گا میں ہاں میں دہشت گرد نبی کی بات مان کر میں دہشت گرد ہوں قرآن مان کر میں دہشت گرد ہوں حدیث مان کر میں دہشت گرد ہوں اور نبی کے سنتوں پر چل کر امریکہ سو مرتبہ پیدا ہو جاتو اگر خدا کا حکم نہیں ہوگا تو تیری گولی نہیں چل سکتی محمد کے غلام پر اٹھو مسلمانوں جگانے کے لیے پیدا ہوئے یا ہجڑوں اور بزدلوں کی زندگی گزارنے کے لیے پھر خوارانہ فساد ہوتا ہے دوسرے دن اخبار میں فوٹو ایک بھیڑ و چمار کافر و مشرق مسلمان نوجوان پر ڈنڈے برساتا ہے اور مسلمان نوجوان اس جو ہے پولیس والے افسر کے جوتوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دہائی دیتا ہے باپ ایم ساری اس کے لیے پیدا ہوا تو بن کر دیکھ ٹیپو سلطان تو بن کر دیکھ عمر بن خطاب تو بن کر دیکھ خالد ابن ولید تو نبی کا غلام بن کر دے یہ مقرر کے ڈائلاگ نہ سمجھنا شولہ بیانی نہ سمجھنا کوئی کتا ہوگا فلم کا جو ڈائلاگ بھوک کر پیسہ کماتا ہوگا میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا میں تیری دین اور دنیا منانے کے لیے آیا ہوں افریقہ کے جنگل میں صحابہ گئے تھے وہاں شیر آیا ریچ آیا چیتا آیا آیا نہیں آیا حکایت صحابہ میں پڑھا نہیں پڑھا علماء سے سنا نہیں سنا صحابہ کرام کے پاس تیر نہیں ہتھیار نہیں تلوار نہیں تیز دھاری کی چیز نہیں ایک بات کہی ارے بھائی شیر صاحب کیوں تشریف لا رہے ہیں آپ ارے ریچ کیوں آ رہا ہے اے صاحب کیوں آ رہا ہے اے بچھو کیوں آ رہا ہے نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے تو نہیں جانتا میں نبی کا غلام ہوں راوی بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جنگل کے درندے اپنے بچوں کو اپنے پشتوں پر بٹھا کر اپنی اپنی منزلوں کی طرف جنگل کو چھوڑ کر چلے گئے ٹونی بلے ٹھاکرے گندے لطفے سے پیدا ہونے والے جنگل کے درندے ہم نے نبی کی غلامی کا حوالہ دیا جنگل خالی کر دیا امریکہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم آقا کے سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں بش اوباما بابا اس وقت تک تو حاوی رہے گا جب تک قرآن سے ہم دور رہیں گے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے دور رہیں گے لکھ کر رکھ لے اگر یہ میری آواز تیرے کانوں کو ٹکرا رہی ہو یہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی ہے کہ جس دن ایک ہاتھ میں ہمارے اللہ کے قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تو کیا تیرا باپ بھی دیکھے گا کہ بے سے میرے نبی کا نغمہ گونجے گا اللہ اکبر کی سدائی گونجے گی یہ کمزوری ہماری کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا کیا یہ کوئی من گھڑت واقعہ یہ من گھڑت واقعہ کہ جنگل کے اندر گئے نہ صحابی رسول اللہ ہم نبی کے غلام ہیں اتنا اونچا مقام اتنا ارے سانپ نے سن لیا یہ تو ٹھاکرے شام سے زیادہ خطرناک نہیں ہے یہ اڈوانی بچھو سے زیادہ خطرناک نہیں ہے انہوں نے مان لیا نبی کی غلامی کے حوالے کو کچھ لوگ ڈرتے ہیں حضرت غیر قوم سن لے گی اڈوانی کا نام ٹھاکرے کا نام یہ مسجد کے اندر ان کا پتا پانی ہو رہا ہے میری جورو کو کیا منہ دکھاؤں گا واہ رے واہ واہ واہ یہ ان کے لیڈر ہمارے ماں بہانوں کو گالی دے کر گیا ہر آئے دن اخبار میں کچھ نہ کچھ کلمے کچھ نہ کچھ جملے اسلام کے تعلق سے قرآن کے تعلق سے ہر لفظ زہر کا جواب دینا تو درکنار کوئی جواب دینے کے لیے آتا ہے تو شاید یہاں کتنے کلیجے پک رہے ہوں گے کہ نا صاحب آئندہ انشاءاللہ یہ حضرت کو نہیں بلانا لڑائی ڈال کر چلے جانا کرو مرو قیامت کے دن تو تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک کسی نے بات نہیں پہنچائی اللہ پوچھے گا یاتی کم نذیر کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا آلو بلا قد جا انا نذیر آیا تھا ڈرانے والا فقط دبنا وق اللہ مانس زل اللہ تو تم کہو گے ہم نے مولانا کو کہا تھا نبی کی سیرت بیان کرو مکی زندگی بیان کرو مدنی زندگی بیان کرو موجزے بیان کرو کرامتیں بیان کرو یہ اڈوانی ٹھاکرے کو لے کر بیٹھ گئے فقط دبنا وق اللہ مان صلی اللہ میرا اللہ کہے گا ان اللہ زلال ان کبیر وہ تو تمہیں جگانے کے لیے آیا تھا تم کھلی ہوئی گمراہی میں تو فیصلے کا دن ہے تم کہہ لو کہہ لو بی پر تو نہیں کہہ سکتے بیلن اٹھائے گی جھاڑو کا کٹا اٹھائے گی اولاد کو نہیں کہہ سکتے جوتا نکالے گا چاٹ بریج کھلا کر جو اس کو پالا ہے امریکن چاکلیٹ کھلا کر اس کی پرورش کی جہیز جو لیا بیوی پر نہیں چل سکتی اولاد پر نہیں چل سکتی بھنگی پر نہیں چل سکتی ودھان سبھا میں نہیں چل سکتی پارلیمنٹ میں نہیں کہاں چلے گی جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اسے غلام بناؤں محراب کے اندر جو نبی کا غلام تمہاری نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والا ہے اس پر چلاؤ صبح زنا کر کر ایک بہت بڑی قوم سوتی ہے بلال کا نائب جاڑے میں اٹھ کر غسل کر کر السلام تو خیر من النوم اس پر چلاؤ اب چلنے کے لیے موزن ہی تو رہ گیا عالم ہی تو رہ چلاؤ بھائی چلاؤ چل تو نہیں سکتی بیوی کے پاس دنیا والوں کے پاس عدالت میں نہیں چلتی اب ملا ملا ہے چلاؤ چل رہی انشاءاللہ کب تک چل یہ زبان جب تک حرکت کرے گی تبھی نا جب یہ زبان پر لقوہ تاری ہو جائے گا یہ زبان بند ہو جائے گی تب تو نہیں بول پائیں گے کفن جسم پر آ جائے گا اس کے بعد تو نہیں بول پائیں گے نوجوانوں اپنی قیمت کو پہچانو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہے بچپنا تھا بچے آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں آپس میں لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ کہہ دیا اور اس لڑکے نے کچھ کہہ دیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب بچے کہتے ہیں تو نہیں جانتا میرا باپ ایم ایل اے ہے وہ کہتا تو نہیں جانتا میرا باپ ڈی سی ہے یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے فطرت تیرے باپ کے پاس سائیکل ہے میرے باپ کے پاس ٹو ویلر ہے میرے باپ کے پاس کار ہے میرے باپ کے پاس امپورٹڈ کار ہے یہ آپسی بچے لڑتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے تھے بچے کے ساتھ آپسی لڑائی ہوئی چکمک ہوئی اب بڑپنا دکھانا اے تیرا نانا کون فلاں میں غریب اور جانتا ہے میرا نانا کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے لڑتا ہے تو تو تو ان کا غلام ہے اب اتنا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے بڑا بول وہ سامنے والا بول دے یہ کہہ کر چلتے بنے حضرت حسین اب یہ دوڑاتا ہوا آیا بچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں حضرت حسین اندر داخل ہو گئے دروازے کو کٹکھٹایا حسین نکلو حسین نکلو اب چھپ کر بیٹھ گئے کہ کہیں مارنے تو نہیں آ رہا ہے کہیں اونچا بول نہ بول دے حضرت فاطمہ رضی بیٹا کیا بات ہے کہا کہ امی جان بھیجیے گا بھیا کو بھیجیے کچھ بات کرنی ہے نہ تم تو لڑائی کرو گے جھگڑا کرو گے نہ اللہ کی قسم ہم نہیں لڑیں گے ہم کچھ بات کرنے کے لیے آئی اللہ کی قسم کھائی بچوں بچوں میں شعور تھا احساس تھا اپنی قدر و قیمت کو جانتے تھے لوگوں ہاتھوں میں موتی لے کر کوہ نور لے کر تم دنیا والوں سے پتھر کی بھیک مانگتے ہو جنت کی لہروں میں کوتا مار کر شراب کی بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں جب انہوں بچے نے قسم کھائی امی جان قسم کھاتا ہوں میں اب جھگڑا نہیں کروں گا کوئی اونچی بات نہیں بولوں گا ایک مرتبہ اپنے فرزند کو بھیجیے گا تو صحیح حضرت حسین باہر آئے سلام کیا مسافہ کیا سینے سے لگا لیا کہا کہ حسین ایک بات ہے اللہ کا واسطہ تم وعدہ کرو گے حضرت حسین نے دیکھا کہ تیور بدل گئے دشمن کے مخالف کے یہ تو آجز ہو رہا ہے کیا مانگے گا مٹھائی مانگے گا کھجور مانگے گا دے دیں گے کہا وعدہ کرو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے بابا بچہ کیا مانگ سکتا ہے چاکلیٹ مانگے گا مدینہ طیبہ میں مانگے گا کھجور مانگے گا وعدہ کرو کہا وعدہ حسین تم نے کیا کہا تھا مجھے میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کائنات کے سردار اور تمہارے نانا تو فلاں کالے کلوٹے غلام ہیں مانا صحیح ہے اور آگے جملہ کہا کہ میں دنیا کے کائنات کے سردار کا نواسا ہوں اور تم اس کے غلام ہو حسین پیر پر گر گیا بچہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے یہ جملہ تم محشر میں کہہ دینا خدا مجھے جنت دے دے گا مجھے قیامت میں کہہ دینا کہ یہ محمد صاحب میرے نانا کا غلام ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں تحجد کی ضرورت نہیں اس حوالے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا تم نہیں جانتے تمہیں پاگل کتے نے کاٹ لیا تمہیں ٹی وی نے ڈس لیا تمہیں میڈیا نے دھوکہ دے دیا تم خیر امت ہو تم امت وسط ہو تمہارے بغیر پیغمبر جنت میں قدم نہیں رکھے گا تم حوض کوثر اس امت کو ملے گی اس امت کا نبی پلائے گا کیا حالت ہو گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ میں یارز کر رہا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میری شان کلیمی ایک محبوب محبوبہ سے بات کرتا ہے کتنی لذت فون پکڑ لیتا ہے تو دیکھیے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پیہا سے اس نے طلاق لے لی ہے دنیا کو اس نے طلاق مغل دے دی ہے بس مگن ہے اپنی لیلا کی باتیں سننے میں اور کہنے میں مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے لوگ اللہ سے بات کرنے میں کتنی لذت نہیں آتی ہوگی کتنا لطف نہیں آتا ہوگا حضرت موسا علیہ السلام کلیم اللہ تھے ہر ایک پیغمبر کی ایک خصوصیت موسا علیہ السلام کی خصوصیت کلیم اللہ انہوں نے میں نے یہ کہا کہ یہ جو عشق چل رہا ہے یہ دھوکے کا معاملہ ہے وہ جو شیخ صاحب تھے جن کا مرید کو عشق ہو گیا تھا کام والی سے خادمہ سے کنی سے باندھی سے کہا کہ دیکھا کہ آنکھیں بھیڑ رہی ہیں انہوں نے یہ کیا ایک مرتبہ اسے دست لانے والی دست آور گولی دے دی اور کہا کہ سارا تم پاخانہ ایک ڈبے میں کرو گی تمہاری طبیعت کا علاج چل رہا ہے اب اس نے دن میں ایک مرتبہ دو مرتبہ خزائے حاجت کو جانا تھا ٹائلٹ کو جانا تھا دن میں پندرہ مرتبہ جب جانے لگی تو چہرے کا رنگ کافور ہو گیا یہ چمڑا ہڈی پر بیٹھ گیا اور بالکل دبلی پتلی بیمار انقام کے مریض کی طرح ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ توشا دینے کے لیے آئی شیخ صاحب نے کہا کیوں آج آپ کی آنکھ نہیں بھیڑ رہی ہے آج عشق معاشقہ نہیں ہو رہا کہا کہ نہیں حضرت یہ تو وہ لڑکی نہیں کہا یہی لڑکی ہے جسے آپ عشق فرمایا کرتے تھے آنکھ لڑایا کرتے تھے اور دل میں گندے خیالات لایا کرتے تھے یہی تو ہے محترمہ کہا کہ نہیں وہ تو ایسی ہاں کہا اپنے خادم سے وہ ڈبا لے کر آؤ جس میں اس نے دست کیے ہیں پاکانہ کیا ہے اب اس کو لے لایا گیا کہا کہ جب تک یہ پاخانہ اس کے جسم میں تھا تم محبت کیا کرتے تمہاری محبت اس گندی چیز سے ہے یہ دنیا کی محبت ہے یہ دنیا کا عشق و معشقہ ہے میرے اللہ کی شان کیا ہے میرے اللہ کا کی ذات کیا ہے کل کا بھی یمینی کا یا موسا اے موسا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے سی بات کہہ دیتے خالہ یا میری لاٹھی ہے اللہ کو معلوم ہے لاٹھی اتوقع و واحس و حسوا اللہ ولی پی اخرى میں ٹیکا لیتا ہوں بکریاں چراتا ہوں خوش خوش کرتا ہوں دوسرے کام کیوں لمبی بات ہوگی اللہ سے مزہ ملے گا اللہ کی ملاقات کی لذت ملے گی اس لذت کو قربان کر کر حضرت موسا علیہ السلام اس امت میں آنے کے لیے تیار تھے تو انہوں نے اس امت میں کیا کمال دیکھا ہوگا اپنی اوقات کو پہچانے اپنے درجے کو جانیں بے پردگی کو ختم کریں نماز کا اہتمام کریں تلاوت کا اہتمام کریں اور اہل اللہ سے جڑے رہیں اسی میں سلامتی ہے بہت ہو گیا زمین نے بہت دیکھ لیا آسمان نے بہت دیکھ لیا مسلمان اتنا نکما کبھی اپنی زندگی میں نہیں تھا بہت حالات آئے بہت حالات آئے اور آ رہے ہیں آج لیکن غیروں کے سامنے جانا زلیل ہونا آجیز ہونا اور بھیک مانگنا ایسا نکما کبھی نہیں ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ آج مسلمان خیر امت ہو کر دنیا کی وہ قوم جو جہنم کا لہو چاٹنے والی ہے اور پیٹ پینے والی ہے آج اس قوم کا محتاج بن کر زندگی گزار رہا ہے اللہ کا دستور ہے نبی کا قانون ہے کہ جب تک قرآن و حدیث سے جڑے رہیں گے اللہ کی مددیں آتی رہیں گی قرآن و حدیث سے ٹوٹیں گے اللہ تعالیٰ در در کی ٹھوکریں کھلوائیں گے آج یہ چہرے کیا کہہ رہے ہیں یہ لباس کیا کہہ رہا ہے یہ عورتوں کی بے پردگی کیا کہہ رہی ہے یہ گھروں کا ناچ گانا کیا کہہ رہا ہے یہ شادی خانوں کے اندر فضول خرچی کیا یہ اسلام کی زندگی کا کون سا حصہ ہے اللہ کے لیے داری بڑو اس حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے کیا جنت کی ہوا لگ سکتی ہے حوض کوسر کا پانی ملے گا اسلام مسلمان دشمنوں کا چہرہ بنا کر تم اللہ کے پاس جا سکو گے نامایا مال سیدھے ہاتھ میں ملے گا داڑھی نکالنے والے آج قسم کھائیں مرتے مر جائیں گے نوکریاں چھوٹ جائیں گی ماننے والی ذات اللہ ہے نبی کے چہرے کے خلاف نہیں جائیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من ترک سلا تھا فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا کافر ہو گیا یہ علماء کہتے ہیں کہ عقیدہ بنا لیا ہو یہ کیا ہو میں ایک بات کہتا ہوں فجر میں بلایا نہیں آیا زہر میں بلایا نہیں آیا اثر میں یہ, کیا عقیدہ نہیں ہے ارے یہ جمعہ جمعہ کا مسلمان ہونا کون سی روایت سے ثابت ہے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں کون سی آیت کا ترجمہ کہ جمعہ میں ایک دن مسلمان اور بقیہ سات دن کافر اور بھیڑ و چمار کی زندگی تصور نہیں نماز کے بغیر تصور نہیں ایمان و اسلام کا جسے زندہ ہے تو رو رہے گی رو نہیں ہے پھر زندہ ہے قابل تعجب ہے مسلمان ہے بے نمازی ہے قابل تعجب مرد عورت بڑے اور سات سال سے اوپر والے ہر گز کوئی گنجائش نہیں ہے نماز کی قسم کھائیں میدان جب میں صحابہ کرام نے نماز کو نہیں چھوڑا تو کہاں نے کتابوں میں لکھا ہے عورت کو ڈلیوری کا مسئلہ ہو زچکی کا مسئلہ بچہ پیدا ہو رہا ہو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا کہا کہ وہ کھڈا کھو دے گی اس میں بیٹھے گی اشارے سے نماز پڑھے گی پر مغرب کی نماز کو خزا نہیں کرے گی میرے رب کے قدم یہ مسئلہ کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ کسی پیدا کرنے والی ماں سے پوچھو لیکن حدیث کے اندر نماز کی جو تاکید لکھی ہے علماء نے اس کو سامنے رکھ کر فقہ نے مسئلہ لکھا کہ آدھا بچہ باہر آ گیا ہو آدھا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو نماز نہیں چھوڑے گی قضا نہیں کرے گی اگر اس نے قضا کر دیا تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا نفاس اور ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے گندا اس کو نہیں کوئی کہے کہ صاحب اس وقت تو گندگی آتی رہتی ہے وہ گندگی ایسے ہے جیسے کہ پیپ اور مواد زخم سے نکلتا ہے کیا کسی زخم سے پیپ اور مواد نکلنے سے نماز معاف ہو جاتی ہے نفاس بچہ پیدا مکمل ہونے کے بعد جو گندا خون آتا ہے اس کو فقہ کی زبان میں نفاس کہتے ہیں وہ جاری ہونے کے بعد جب تک جاری رہے اقل مدت دس دن اور اس کی اکثر مدت چالیس دن جو لکھی ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے یہ پیدائش کے بعد لیکن پیدا ہو رہا ہو آدھا پیدا ہوا آدھا باقی ہے فقہ نے کتابوں میں لکھا کہ اس پر بھی نماز پڑھ ہمارے نوجوان دکانوں کا سروے کرے مکانوں کا سروے کرے اور تنظیم بنائے جو مسلمان نماز کے وقت دکان بند نہیں کرتا درزی ہے بیکاٹ کریں کہ تو دھیڑوں چماروں کے کپڑے سی لے کتوں سوروں کے خنزیروں کے سی لے مسلمان ہم بیکاٹ کریں گے تیری دکان کا غلہ اناج کی دکان ہے ہم تیرے دکان سے نہیں لیں گے بے نمازی منحوس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نمازی کو اپنے قبرستان میں دفن نہ کرو اس کی وجہ سے دوسرے نیکوکار قبروں کے اندر خدا کا عذاب نازل ہونے کا مرنے کے بعد اتنا بڑا منحوس تو جیتے جی کتنا بڑا منحوس ہوگا بے نمازی کو شادی میں مت بلاؤ بے نمازی کو گھر کے ٹھنڈک میں مت بلاؤ بے نمازی کے ساتھ سفر نہ کرو بے نمازی کے دکان میں آپ معاملہ نہ کرو نوجوان تنظیم بنا ہے ٹی وی چل رہی ہے یہ نالک سلیمان نام ہے مکے کی تصویر لگا ہے یہ نکال کر رام کی تصویر لگا لے سیتا کی تصویر لگا لے اجان کا احترام نہیں دیکھے پھر کون کیا کمپلین دیتا ہے دینے دو ارے فلخا وارانہ فساد میں بلا وجہ کی جوتے کھا رہے ہیں دین کے نام پر ہم جیل جائیں گے دین کے نام پر جوتے کھا کمپلینٹ دینے دو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی بنگلور کے اندر ایک قصہ اگر میری زبان جھوٹی ہو میرا اللہ گواہ ہے اللہ کا گھر ہے جو چاہے میرا اللہ سلوک کرنا ہمارے علاقے کے قریب بسم اللہ نگر ایک علاقہ ہے ہمارے بھائی صاحب جانتے ہیں مولانا بھی جانتے ہیں ایک خاندان تھا ایک پریوار تھا وہ صاحب ہمارے یہاں جمعہ کے بیانات کو آتے تھے ان کو روح میں تازگی ملتی تھی ایک اسپرٹ ملتی تھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا بدقسمتی کہ ان کی جو بہن ایک عیسائی کے ساتھ بھاگ گئی اس عیسائی کے پاس یہ گئے منت کی سماجت کی دیکھ اگر تیری بہن کو میں لے کر بھاگ جاؤں تو تجھے کتنا صدمہ ہوگا تیرے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی ہم کچھ نہیں کرتے ایک کام کر کلیمہ پڑھ لے افیڈیوٹ بنا لیں گے کورٹ میرج کر لیں گے تیری تیری بیوی رہے گی دھرم بدل لے ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ عیسائی لڑکے کو مسلمان لڑکی حوالہ کی جائے اب وہ گنڈا کردی پر اتر آیا پولیسوں کا تعاون حاصل کرنے لگا اور چوری سے اس نے رجسٹر میرج لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس نے بنا لیا تھا مسلمانوں میں جھوٹی چیز کہہ کر بھڑکانے کے لیے اور بھڑکتے شولوں پر پیٹرول ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں کلام پاک کی سورہ محمد کی آیت ہے <clears throat> یو الذین آمنو ان تنصر اللہ اللہ ویثبت اقدامکم اے لوگوں تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا سمجھایا مانے نہیں اس کے بعد یہ کیا کہ رات میں اس کے گھر گئے دستک دی جیسے ہی نکلا اس کو پکڑا کالا کپڑا اس کے منہ پر ڈالا اور اسے کار میں بٹھا لیا کہا کہ آخری مرتبہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہے ابھی ہم اپنی بہن کو تیرے حوالے کریں گے اور اس سے تجدید نکاح کریں گے اور اسلامی طریقے پر تیرا خود بہن مانا نہیں اب وہ فون اٹھا لیا کہ میں کمشنر کو اچھا سال اب اس کی پٹائی کی اتنا مارا کہ قتل کر کر اس کے لاش کے ٹکڑے تالاب میں ڈال دیے وہ چلے گئے بہرحال پولیس کو تو معلوم تھا قاتل کون ہو سکتا ہے تو بھائیوں کی تلاش میں پولیس نکلی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک جگہ وہ وہ روڈ کے اندر کسی طریقے سے پکڑے گئے اور اس کے اوپر ان کو مقدمہ چلا اس وقت جو کمشنر تھا بنگلور کا وہ کرسچن تھا اور یہ لڑکا بھی کرسچن تو اس نے اخباروں میں میڈیا میں اس کو بہت اچھالا اس کی ایک بچی بھی تھی اس بچی کو اس نے اپنے فنڈ سے اپنے جیب سے ایک بہت بڑی رقم دی عیسائیوں کا جو آشرم ہوتا ہے ان کے حوالے کیا ٹی وی کے اندر اناؤنسمنٹ کیا اناج بچی لاکھوں لوگوں نے عیسائیوں نے دنیا بھر سے اس کی امداد کی اور اس کے نام کا اکاؤنٹ کھول کر پیسہ جمع کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے ہاتھ میں قانون کا قلم ہوتا ہے اتنے سخت دفعات اس کے اوپر لکھائے گئے کہ ہر لائر ہر ایڈوکیٹ ہر وکیل کہہ دیا نہ بابا یہ کیس ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا اتنے سنگین الزامات ستانے کے قتل کر کر لاش جلانے کے ٹکڑے کرنے کے وہ پولیس اپنا کام کرتی ہے بہرحال گئے ہمارے یہاں مسجد کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں الحمدللہ للہ جمعہ کے اندر ہم نے نام لے کر کہا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے لوگ زمین کے لیے پراپرٹی کے لیے خاندانی اصبیت کے لیے قتل و غارت گری کرتے ہیں یہ اسلام کا ہیرو ہے جو اسلام کے خاطر اس نے قتل کیا ہم نے کھلے عام کا بولی جو چاہے کرے قانون جو چاہے کرے ہمارا دھرم یہ کہتا ہے مذہب یہ کہتا ہے دعائیں کروائی مقدمہ چلا چلا چلا تین سال تک مقدمہ چلا کوئی امید نہیں میرا رب گواہ ہے یہ اللہ کا گھر اور حدیث میں آتا ہے دینی اجتماع جہاں ہوتا ہے فرشتے عرش کے پاس سے ہماری بیانوں کو لکھنے کے لیے آپ اے فرشت تم گواہ ہو بالکل آخری دن تھا عمر قید یا پھانسی کی سزا سنانے کے لیے جش تیار تھا لائر آیا اب یہ جو بھائی تھے لڑکی کے کہنے لگے یار ڈبو دیا تم نے اب ہر لائر کہتا ہم بچائیں گے بچائیں گے آخر وقت میں کہہ دیتے ہم کیا کریں صاحب کیس اس موڑ پر آ گیا رونے لگا معذرت اس نے چاہ لی اب وہ لوگ بھی کہنے لگے ٹھیک ہے مرضی اللہ کی کیا کر سکتے ہیں لوگ دنیا کی ڈکیتیاں کر کر قتل غارت گری کر کر دہشت گردی کر کر جاتے ہیں جیلوں میں جو ہے دین اسلام کے لیے اور بہن کے آبرو بچانے کے لیے ہم نے ایک کام کیا اور بہن کو عیسائیت کے اندر جھونکنے سے بچانے کے لیے ہم نے ایک کام کیا کر کیا کر سکتے ہیں عدالت پبلک سے کچا کچ بھری ہوئی ہے میڈیا ہندو میڈیا میں ہے کہ اب پھانسی کی سزا کو وہ عام کرے گا بی بی سی آیا ہوا ہے سی این این آیا ہوا ہے ایسی خبریں بہت جلد مل جاتی ہیں ان کو اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کٹہرے میں کھڑے ہوئے تھے ہوم سوکھ رہے تھے دل رو رہا تھا اللہ کیا ماجرا ہے قلم اٹھایا اور پھر پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہا کہ جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا آپ اپنا کام کیجیے تو اس نے واللہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کی قسم لے لو اس نے ججمنٹ دینے کے لیے جب قلم اٹھایا لکھنے لکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کے مقابلے میں جو گواہ آئے تھے وہ گواہ ناکافی ہیں اس کیس کو ثابت صحیح طور سے قانونی طور سے ثابت نہیں کیا گیا لہذا عدالت آج ان ملزموں کو باعزت بری کرتی ہے کہاں سے آیا فیصلہ کون دلوں کو موڑنے والا ہے جھوٹی ہو باپ آؤ اس لڑکے سے میں ملاتا ہوں اس خاندان سے میں ملاتا ہوں ڈرو نہیں مقدر میں پٹنا ہے تو پٹیں گے دین کے نام پر پٹنے والے خوش نصیب جیل میں جانا ہے جائیں گے دین کے لیے جیو اور دین کے لیے مرو ہماری مائیں اور بہنیں شوہروں سے کہیں ہم تمہیں پیار نہیں دے سکتے ہم تمہیں محبت نہیں دے سکتے ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتے جب تک تم فرون بنے رہو گے تم صدیق و فاروق بنو تم چہرے پر سنت لاؤ تم پیون لگا حضرت بیوی فاطمت زہرا کی طرح کپڑا لے کر آؤ لیکن حرام کی کمائی گھر میں لے کر داخل نہ ہو ہماری مائیں اور بہنیں عزم کرے ہمارے نوجوان عزم کرے یہ معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے انشاءاللہ شاء بقیہ باتیں برسوں بروزے پیر ستارہ کے اندر ہم اسی کو کنٹینیو کر کر آگے باتیں اور کریں گے ہم کافی تھک چکے ہیں کافی لمبے سفر ہو چکے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے اندر ایمان کی اسپرٹ اور ہمارے اندر ایمان کی روحانیت اور ایمان کی جازبیت کو پیدا کرے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے لیے اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان کے لیے حضرات ہندوستان کے چپے چپے میں اور بیرون ملک ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو سی ڈیوں کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کے اندر W W W dot Syed Anzar Shah dot com کے اندر بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ میں ہمارے نام کی سیڈ ہے سید اندر شاہ ڈاٹ کام یا جو حضرات انٹرنیٹ سے استفادہ نہیں کر سکتے سی ڈی برائے فروخت ہے شاید ساٹھ روپے قیمت رکھی گئی ہے اب جاتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جائیں کیا کاروائی الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلام علی سید المرسلین نوالا علی وسحب اجمائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين